Oh. یزید کے متعلق سیدنا امام امام امام علیہ سننا المحدثین کی حضور پیدا دو روایت امام ملک انہوں نے مطلب شریف کی مضبوط ترین کتاب دوست یا یعنی کتاب سننا مہوب سردار انہوں دونوں روایتوں کو یہ کچھ ثابت ہوا آج جہی روایت آ ہے اس روایت مطابق ابن داری میں مڑیا لوگ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے وہ میں نے آدمی یا کی نہیں امام گاندھی سرکار نے اس طرح نقل فرمایا ہے واما نقل کا انامت سرکار کا روایت نے سارے نقل اتارا وہ بتایا بات کرالو بلکہ بڑے متی ماں بالا نے فوایا متا بھائی لال آ تو اپنے پیو دیکھا کرو جو کسی کو لانت کرے کسی مسلمان کو تیرا بڑا کرنا ہی نہیں میں اگے پھر یہ غیر لانت والی روایت کو منقطع یا ثابت نہیں مان کہ امام دادی نے ایس منتقا کتاب جیڑی کہ مختصر ہے میرا آج سننا ضروری ہے میں وہ ہے امام ابن جوزی رحمہ اللہ اللہ دی کتاب تعالی العلیم جڑی عبد المغیث شیخ عبد المغیث حربی کے خلاف لکھی تھی رات یہ سڑک لا بھرپور تھے لیکن سڑک کے اتنے دل مطمئن نہیں ہو رہا قاضی ابو جہلا ابن الفرا بغدادی حنبلی مذہب امام احمد بن حنبل دے ایویں سمجھو وکیل سن کفیل سن زائم سن امام احمد بن حنبل سرکار کے مذہب انہوں نے چھان بین کر کے زیادہ ہو رہا ہے حملیاں کا اس امام سے بڑا اعتماد ہے یہ حدثنا فکن تو بلے والا تلان ہو میں ارد کی تھی تھی پھر لانت ہو دیتے کیوں نہیں کر دے جدو ایڈی وڈی تصا گل کر دیتی تو انہوں نے فرمایا تدو مینو ویچے کسی شہر رنگ کر دے یہ اس حدیث کے مطابق کیا حضور نے فرمایا اج مومن لا یقور لا آنند ولا سہن ولا فحاشا صحیح حدیث جایا حضور نے فرمایا مومن بہت سا لانت کرنے والا نہیں ہوں بہت ہی لانت کرنے والا نہیں لانچ کروتے تانے میڑے مارن والا نہیں ہوں بہت ہی بے حیائی دیا گلا کرا نہیں ہوں کی مطلب لان تان بے حیائی یہ مومن کی صفت نہیں مومن مو مطلب مطلب کہ بغیر ضرورت جیسے شرح کی اجازت دیا شرح کا حکم روک کرے گا ورنہ نہیں یہ تین کام پیڑے نے آدھا پیڑیاں نے نے مومن کا تینوں کو پچھا نہیں گا امام احمد نے اس دے عمل کیتا ہوا سی پر میں پتر کدو ویکیا ہی میرے کہ میں کی گل ہے بال نو تو پتر میں کدو ویکیا میں کسی شاید لنگ کر اگوں فرمایا توجہ اگوں فرمایا جس بندے اللہ اپنی کتاب قرآن لانت کرے ان لانت کیوں نہ کی جائے امام احمد نے فرمایا احمد نے فرمایا کرے لال کیوں نہ کی جائے کیبل کو بیٹا ارد کرتا ہے حضور قرآن جدید تے لانت کتنے آئی تھی جو فرما رہے جی کہ کو اللہ لانت کرے انہوں لانت کیوں نہ کی جائے اللہ کا لانت کرنی ہے تو قرآن بلا أولئك الذين لعنهم الله فأسمعهم وأعمى أبصارهم سبحان الله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأسمعهم وأعمى أبصارهم آج مطلب ہے قریب ہے کہ تم منہ پھیر جاؤ یعنی دین تو کیلے زمین کرو دوروں رشتے داریاں کٹو یہ کچھ کو کرنا ہے ان کر کرے گا اللہ فرماتا ہے انہوں کے اللہ کی لانا سب انہوں نے بہت کر دیتا ہے تو آپ سارا منا کر دیتا ہے یعنی زمین فساد کرنا رشتے داروں کٹنا کسا کرنا ہے اللہ تعالی نے انہوں نے کن ہاتھ کو سونا والے نہیں بنائے اور اک ہاتھ ویکن والے نہیں بنائی ہلے بوڑے ہو گئے اللہ نے گلت پاس کی لال کی سنیا وہ ہاتھ کو نہ سن دینا من دن یہ آیا دماغ نے پڑھی سبحان اللہ فرمایا قتل آپ کو جہاں کرے گا زمین فساد کرے گا اور جی نے کام کی دن ایک ماں مارت میں نمبر دلوائے جو ہے جتوں تک اس روایت کے اندر میں غور کیتا ہے اس روایت دو حصے ایک حصے نو امام ابن تیمیہ اور امام دادی نے صحیح قرار دیتا ہے دوجا حصہ جڑا ہے نا وہ صحیح نہیں بنتا سنت وہ بھی ہم اس کے سنت کے لحاظ نال اس زوفے کمزوری آ گئی یہ روایت کے درایت کیوں لحاظ ثابت نہیں ہوتی روایت کیڑی روایت کا کیوں نہیں انہیں سنایا امام صاحب نے ان کو قرار دیتا ہے ضعیف قرار دیتا ہے درایت کا مطلب یہ کہ ماں کے مطلب سے غور کرو نا تو تاکہ صحیح بن گئی ماں کے مطلب سے غور کرو تو صحیح بن گئی میں تھوڑے سامنے بیٹھا تھی آپ فیصلہ کر لو بیٹا پہلو پیار کرتا ہے لوگ آتے ہیں یہ جدید محبت کرتے ہیں ہیں وہ اللہ نے ایمان والا بندہ وہ جدید محبت کر سکتا پھر اگو بیٹا ارد کرتا ہے کہ ابو جی پھر انہوں لڑ کیوں نہیں کرتے اگو بات فرما ہے میں کیون لانتا ہے تو مجھے کدو ویچے کسی شہر رد کر دینا پھر اگو یہ فرمانا یہ ہوں دوجا حصہ شروع ہونا پہ پہلا یہ مکد ہے پہلے حصے اصا سمجھنے کہ امام صاحب تو روایت صحیح مانا بھی صحیح بن رہا اور اس امام زابی ابن تیمیہ دیگر حملی بھی صحیح قرار دیتے ہیں لیکن آج اگلا حصہ ہے نا اتنے آ کے لگتا ہے کوئی خرابی صحیح سے جن نے یہ گل لڑائی وہ کہڑی کہ اگوں جس میں کہتے ہیں کہ امام صاحب فرمان کہ اس بندے سے کیون لانت نہ کی جائے جس سے اللہ نے قرآن لانت کی اس بندے سے کیون لانت نہ کی جائے جہاں اللہ نے قرآن لان کی تھی پتر پوچھتا ہے یزید تو کتنے اللہ نے لان کی تھی انہ سورت کیڑی پڑھی ہے سورت محمد آیت نمبر بائی سورت محمد آیت نمبر بائی جی نا وہ امام نے پڑھی آپ نے اگو فرمایا ہے وہ قتل لالو کو بڑا فساد ہو سکتا ہے اللہ فسادیاں دلان کر دیا قرآن تو قتل لالو کہڑا بڑا فساد ہو سکتا ہے ہوں توجہ کرا یہ روایت کا یہ حصہ جو ہے نا یہ لگتا ہے امام دابی نے صحیح فرمایا ہے کہ یہ روایت باقی صحیح پیا یہ مانے مانا کا صحیح نہیں بن رہا کہ صحیح بن رہا بھائی امام کا کوئی بیٹے کا امام صاحب کا یہ فرمانا کہ اللہ نے کتاب جنہوں لانت کی تھی انہوں لانت کرنا تھی انہوں کی لی جائے پہلوں سے امام صاحب فرما رہے ہیں جدو بیٹا کہتا ہے تو اسی لانت کیوں نہیں کاٹتے ہو امام جواب دینا ہے کہ تو کدو ایک ہی باپ نے لانت کر دیا کسی شہر یہ گل دس دیے کہ یلیم سے لانت امام صاحب نہیں کی کیونکہ آپ کی عادت نہیں سی اس طرح لانت کرنا گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے اگلی روایت یہ دس ہے کہ اس بندے نے لانت کیوں نہ کرے کیوں نہیں کرنی جس بندے نے اگر قرآن کے لان بھی کہہ رہے ہیں پا رہا ہوں سوال یہ اٹھنا ہے پہلا حصہ تلفی کرنا ہے امام لانت نہیں سی کر رہے اگلا وہ رحمت دینا کہ کرو لانت کیوں آ کے خدا نے کی تھی جنہوں خدا لانت کرے گا وہ بندے کیوں نہ کر اگلا حصہ دستا امام لوگوں کو کہہ لانت کرو پچھلا کہتا ہے آپ نہیں کرتے وہ کبھی کیتی نہیں کسی شاید لانت گل سمجھ نہیں آئی پھر اگلی گل یزید قرآن کتنے لانت آئی ہے یزید پہ وہ آیت بڑی آیت دس دیا بھی فسادیا میں لانا دیا گل سمجھا جی اللہ انہیں اعلان کرنا جا فسادی ہو گئی کتار کرنا چاہیے اللہ انہیں دلان کر ہوں تھی خود سمجھدار ہو فساد کرنا ضرور لانتی لیکن یزید کا نام کے کوئی نہیں امام نے فرمایا قتل والا وڈا فساد کہڑا ہوں جب قتل والا وڈا مطلب ہے امام صاحب نے دسنا چاہتے ہیں بھی قرآن قاتل سے لانت کرتا ہے ہوں جی قاتل سے قرآن لانت کرنا ہے یہ کوئی سب والی گل نہیں لیکن صرف یہ رکھنا جدید راستے یہ کتنی عجیب گل ہے قتل خالی جدید تھوڑے کیتے ہیں پر نہیں کنے کنے لالم ہوئے دنیا کے اندر گل پچھلے جو میں نے سنائی تھی شیخ ابد ال مغلی سرفی جنہیں چلی تھی کتاب ہوئی کام تو غلط ہی کیتا نہیں ہے چلی سی کام اور غلط سی لیکن جس وقت اس وقت کا خلیفہ میرے کو آیا تو انہیں آخیا پوچھا تو سنیا جی دن کتاب لکھی انہیں آخیا جی میں لکھی ہے بالکل لکھی لیکن تھوڑے واسطے لکھی انہیں آخر میرے واسطے انہیں آخیا جی کام کرنا سی جدید میں آخا کرو لانت تو تو ساری جیو پہا کر جی جی ہاں دسواں حصہ بھی بنتا دسواں حصہ بھی سوا لاکھ بندہ ہزار یوسف نے ایویں بے گنا بار چڑیا جن کے اندر بتلا نہیں کس درجے کے صحابہ سن اور کس درجے کے تابعین اور امام اور اور اولیاء سن توجہ فرمائی گئی لیکن اچھا پھر اس کو بعد پتہ نہیں لالتی دنیا دنیا کہڑے کہڑے مرحوم ظالم ہوئے ہیں ہوں بھی جیلا بھریا ہے وہ پتلا نام نہیں بنی جی آج یزید لگے گی تو انہوں نہیں لگے گی اللہ کے سارے بھی پیدا کرتا ہے پتا بھی لالتی تو مر پتا یزید کرنے کا کی مطلب ہوا کوئی پھر سارے تو لانتی آخر بہن آج پھر یہ کرو اس قرآن کی آیت پہ عمل کر کے اتوں گرو ہزار کلیوں سو جلیل تک جاؤ جس دیس نے بھی کسی تھان سے قتل کیا وہ نام لے کے تو شروع کر دو لانتا تو ساری دہائی یہ ہوئی نیکی کرو سبحان اللہ میرے خیال میں دوسرا پاکستان والے ہی نہیں گیا یہ آیا جا پرسادی ہے کلا جزیر نہیں جاسادی سارے دلان پاؤں رام نے جدید کا نام نہیں لیا انہیں کہ جا بھی فسادی ہے سارے پاؤ کیا گارج نہیں لا بلا آپ نے فرمایا خیال کر جیڑا رب حجاج کو بدلے لگے گا حجاج تو بدلے لگے گا وہ حجاج کے واسطے ہی بدلے لگے گا رکھے گا لے کے دینے والے جانا سمجھ نہیں لگی ہے جیری روایت کا نام لیا جاتا ہے میں کہ اس روایت کو یزید دے کافر ہون کا ثبوت ملتا ہے اب کیوں اگر امام نے فرمایا کہ جی اللہ نو منع لایا یزید نال پیار کسے کر سکتا ہے توجہ اس کو یہ سمجھنا کہ امام محمد کافر کہنا چاہتے ہیں انہوں غلط ہے غلط ہے غلط ہے کیوں ہمارے عقیدے کی کتابوں میں موجود ہے عقیدہ صحابیہ عقیدہ تحاویہ امام محدث تحاوی رضی اللہ تعالیٰ ہو محمد بن جعفر بن سلامہ امام صحاوی ہنفی مذہب کے ننے تنے محدث امام امام بخاری مانگو جی دہا شریف شراب شرا مشکلوں احکام القرآن جیسیا دنیا کائنات کے اندر مفید ترین کتاب موجود ہیں وہ امام نے عقیدہ جہاں لکھا ہے اہل سنت و جماعت کا کہڑے امام کا پکا پیتا ہے اپیلا امام اعظم ابو حنیفہ دا امام ابو یوسف دا امام محمد دا امام دا امام حسن بن زیاد لؤلؤی دا سارے سنی ماما کا جڑا اس وقت سر تابے دبا تابے نربا تبا تابے اس طرح کے لوگوں نے عقیدے انہیں جمع کر کے لکھیا رسالہ سالا عقیدہ بنایا ان عقیدہ کہاویا کہتے ہیں دنیا پیدا کے سارا مذہب جو پڑھایا جاتا ہے وہ پڑھایا جاتا ہے مدرسے جو بھی بال میں سرا برابر ہوگی اور شرح کی کیا ہے جی صحابہ دا اس گل کے اتفاق دے لا نکفر احد من احد القبلہ جنہ چر نبی پاک دے دین نو منن والا روے اصا کافر نہیں کہنا ہمیں دنیا کا روزگار ہو سمجھ حالانکہ شرائع مسلمان کہیں وہ اگا پانی مختلف کر لو وقت وتاؤ ختم کر دو آخر کہ نہیں تین صحابی ایک جنگ تبو کے پشا گئے سن تین صحابی آپ کا نام دار نے سختی کی تھی فرمایا بولنا چاہ رہے ہیں دو الگ ہے مومن سن مومن سن قرآن بھی مومن آ گیا نبی بھی مومن آ گیا صحابہ بھی مومن آ گیا لیکن سختی کا نال حکم بھی آیا ہے کیوں تاکہ موڑ آن سختی کرنی ہو جائے موڑا راستے لیکن کافر سمجھنا ہو جائے کافی رکھنا ہو جائے نبی کی شریعت کسی بدلا گناکار کافر نہیں کرتی جنہ چر نبی کی شریعت کو سچا مان رہا ہے آپ مجرم سے معافی معافی ہے آپ کو بھی سارے سنی بھی ساتھی دے لوگ نے ساڈا کوئی گل نہیں ہونا جی گل کر کے جیسے کافر گئی جان ساڈا کوئی گل نہیں ہونا یقینی حتمی واضح ثابت ہوئے کافر وہ کافر نہیں آ کر فاسق آخو ظالم آخو بدکار آخو کمینا آخو لگو بھی نام درد نہ کرو فلانا اس ویلے نام درد کر سکتے ہو جس آئی کرتا ہوئے شریام تباہی کری کرتا ہوئے ہزار ہوئے شریام شاسک فاسق کلانی برداریاں ہوئے اس نام کے لے کے آپ ہے جی جو لوگ سب کے برا کرتا ہے کسی دیکھا ہے وہ ظاہر کرنا بھی جائز نہیں وہ ظاہر کرنا بھی جائز نہیں اگر کرے گا تو رب تھوڑا فرماتا ہے تو میرے مومن کا پردہ اتنے پا گی کیا دل دیا میں ایک نہیں کبھی موقع ملے گا تیری بھی ہمیشہ کرا اور پورا موجود گیا بندہ تیرا نہیں یہ تپا نہیں میں چھپا رہا تم چھپا میں چھپا رابوں کو چھپا رہا شرما نہیں چھپا ایمان ایماندار دسو جی ظالم جلد بات کر پہنچ جی اگر رب ہر کسی نہ کرے رب بچنا جی رب نہیں نگا کر دیا چ رکھا جی رب نال غیرت مند بنے بہتا سیاح بنے تو دبا یہ سا ہے ہوں میں کر رہا نہیں پوچھ سالے عقیدہ صحابیہ کی عبارت ہے ہم سنی نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں پوروں سے نفرت رکھتے ہیں یہ مطلب یہ نکلا امام احمد نے جی گل کی تھی نا وہ اس عقیدے کے ذریعے دار کی تھی کہ جزید کون بندہ ہوئے گا مومن اللہ مننا جو دین اور پیار کرے گا کیوں کرے گا مومنا یہ حکم ہے جو پیار کا نیگا نارو پورا ہے پورے نہ پیار تک ہی کو ہے بولو امام احمد نے آپ سیدا کہ کفر نال بھی بلا ہے کافر نہ کریے تو ہو کریے امام یہ نہیں آ کے فرمایا وہ قاتل ہے ہے ہے انہوں نے قتل قتل کیتا فساد اللہ فساد ہے ہے تو مطلب یہ ہو گیا امام احمد بن حنبل نے اس روایت کے مطابق اگر منیا بھی جائے نا یہ روایت امام کو صحیح ہے جس کا بھی مطلب وہی کرتا ہے کہ امام امام صاحب نے سارے ظالم فاسق قاتل پہ پہ ہے مگر کافر نہیں کرا ملتا لیکن کسی روایت سے امام احمد کی کسی روایت سے کافر ہونا ثابت نہیں ہوتا اگر کوئی بندہ اسے روایت کو یہ اور اگر کسی عالم نے کسی امام نے یہ فرمایا کہ امام احمد نے کافر کہا ہے کہا ہے کافر یہ بہت بڑی غلطی ہوگی امام احمد نے کافر آخیا نہیں ہاں، امام احمد کی ایک گل ایسی ہے کہ پچھوں اگر کوئی بندہ غور نہ کرے تو کفر سمجھ لو تو ہو لیا لیکن جی غور کرے گا تو کفر پھر بھی سمجھ نہیں آتا جی میں کر گیا کہ ظالم ثابت نہیں ہوتا کہ اگلا کافر ہے کیوں کہ ضروری نہیں کہ نفرت صرف کافر نال ہی رکھنی ہے نفرت سے بدکار مسلمان نال بھی رکھنی نہیں فرمائی نے اگر کوئی آخری ماں ہم نے آخیا کہ کا ہاں۔ دیکھا جی امام احمد پوریا ہو گئی میں امام احمد کے مذہب دے ایڈا ماہر بندہ کوئی بھی نہیں جینا ہے کتاب ارفرو محدس امام فقیر حمبلی ابن لے ابن لکھ مشہور مقدسی محدثی ارفروی کتاب میرے پیلا ہے میرے کو دسویں جلدیا یہ امام محمد کے من کی وہ نکی نکی گل جی کسی نکڑ بھی پڑی ہے نا اس بندے کی اکھان کے سامنے جی۔ ویک لو کتاب الفلو امام احمد بن حنبل کے مذہب کے سب تو وسیع نظر بندے سب تو وسیع مطالعے کرنے والے بندے دی کتاب کتاب الفلو جلد دسویں سفا نمبر ایک سو نبے اور لطف کی گل یہ کہ پھر اس مذہب میں اور بڑے امام انہوں نے اس دے تفصیلی اور شروع لکھی ہے یعنی کی مطلب کہ اتنے جہیا گلا مسلے کیتے ہیں تھلے پھر انہیں تصدیق کی کہڑا صحیح ہے کہڑا نہیں وہ مطلب حملے کا منیا تنیا بندہ ہے امام مرتا امام مردیا میری تصویر موجود ہے تسلیم نال موجود ہے تیسرے نمبر سے اسے اتنے کام ہوا جڑا وہ ہاشیا ابن قندس ابن قندس امام امبلی ہوئے نے انہوں نے یہاں دونوں اتنے مڑ ہاشیا چڑھایا مڑ شرا لکھ کے جہی گل کی تھی پکی سی وہ تصدیق کرتے گئے جتھے کوئی کمزوری ہے سی اتے بول کے دستے گئے جو ہے امام کٹے کتاب پہلے نے وفات سے تر سو تریسٹھ ہجری دوسرے کی وفات اٹھ سو پچاسی ہجری تیسرے کی اٹھ سو اکاٹھ ایڈے مضبوط بندے کی بلے وہاں جلدا ملنا حکومت فيتوجه عليه يزيد ونفس أحمد خلاف ذلك وعليه الأطعام سبحان سبحان الله آپ سارے مذہب حملیاں کئی سارے حملی علماء ایسے ہیں ومن اصحاب لا من خرج الحج عن الاسلام لانه خاف المدينه وانهك حرم الله وحرم رسوله فيتوجه عليه يزيد ونحوه ونفس احمد خلاف ذلك وعليه الاصحاب سبحان الله سبحان الله آپ فرمانا سڈے مذہب حملیاں کئی سارے حملی علماء ایسے ہیں مینو لگتا اشارہ پاوے قاضی حسین میں قاضی حسین نہیں قاضی حسین بغدادی قاضی محمد بن حسین بغدادی حمبلی ابو جانا اپنے فرما وہاں بھی کر لوگ لا رہے ہیں لینا سامنے امام ابن مفرد سدے سارے نہ تصدیق کرتے ہیں یہ کہتے ہیں جہے سارے علماء بعد یہ گل کرتے ہیں کہ حجاز کافر ہو گیا کیوں اگر دنیا نے اٹھایا سو تو مکے پہ حملہ کیا سو حضرت عبداللہ بن زبیر کے اتنے خیر وہ بھی اس موضوع کے آئے گا وہ بھی آئے گا کہ پتا نہیں کن چیر چلنا ہے کیونکہ امام حسین کی شہادت تو بعد جیڑے جیڑے لوگ پھر اور نکلے نے تے اور نے جنگا کی جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سارے بیان کر کے وہ پھر ہر ایک کی جدو تاریخ بیان ہونی ہے تے پھر وہ ایک موضوع بننے جیڑے جیڑے لوگوں تے جیڑے واقعات کو کسے ہاتھ نہیں لایا وہ ناچی سنا دے گا اللہ جنا ہمبلی آلما نے ہزار بنجو سو کافر آخر یہ امام فرما سے اعتراض ہوئے ہوا کہ جی کافر ان آخنا ہے اس وجہ لے ڈرایا ڈرائیاتی کی پھر یزید وغیرہ نو بھی کافر آخو یزید وغیرہ نو بھی کافر آخو کیوں ابو نے بھی کام کیتے ہیں اب وہ ہونے لکھ رہے ہیں نسو احمد خلاف ظالم تے امام احمد دیا روایت ساریا خلاف نے یزید نو کافر نہیں کہندیاں یہ مذہب والے پچھتے ہیں اتنے وڈے امام سارے تسلیم کر کے کہ جے حجاج نو کافر آخر ہو تو پھر یزید نو بھی آخو کہ یزید تو امام احمد آخیا نہیں پھر بالکل تھا کہلوم ہوا جی میں نہ چیز نے سمجھا امام احمد بن حمل دے ستویں اٹھویں سدی نہ شہر شادی فرماتے ہیں بار بھی پی سکتے تو نشانے سے کپ بجتا ہے اور شہر شادی نے گل بھی نہیں مقابلے ہوئے گندی دردادی بچہ اٹھا کرو سودا لین چلے سی انہیں کیا یار کو میرے بھی لا لین بڑے بڑے تیر انداز پہلوان اک تھک گئے انگوٹھی نے کچھ تیر لگا سی نیچ کیا لگتا بچے نے کھینچ کے ماریا پہلے ہی کہا انہیں بھریا تیر توڑ کے سٹ کے کہنا ہونا اس کو بعد میں مقابلہ نہیں کرنا انہیں آتا کیوں نہ کر کیوں نہ کر تو کہاں نہ کر بن گئی ہے ہوں آپ جوان ہی نہیں کوئی گل نہیں اتوں ہی پھر گل مشہور ہو گئی کہ پیر تو کالا کی جانا ہے پیر مکا صاحب مطلب ہوئے گلتا ہے مطلب ہوئے جلیب قبری انہوں نے تاریخ تفصیل قبری مشہور ہے بہت بڑے امام ہوئے انہوں نے کئی نے لکھ کشی ایشی کیوں لکھا امام ابن جلیل قبری کی تفصیل پیرا کے مطابق پیروں کے توڑ کے متعلق گل یہ لکھی کہ انہیں سمجھا کہ یہ آپ نے بھی پیروں سے مسا کرو تو پیروں سے مساشیا کا مطلب لیا ہے یہ گل کتنے کتنے بندے نے کرتی ہے میں نام لوا تو حیران ہو جاؤں اللہ امام راضی جیسے فخر الدین راضی جیسے بندے نے گل لکھ دیتی تفصیل نیشا پوری اختصار ہے مختصر تفصیل امام راضی کی تفصیل نو تھوڑا کر کے تے امام ایسا پوری تفصیل لکھی وہ ڈیسا پوری آ رہا بھی اسے بھی اتباع کی امام فخرو دین راضی کی اور بھی کئی ایم ایل اے دتا میں پڑھاؤں سا رسولی اجلادی ہے حاجی محمد علی صاحب رحم اللہ محتمم سن بہت ہو گئے ہیں انہیں ایک کتاب لکھی سی میزان اور کتب وہ امام ابن جدید تبری تو بول ساڈے شہر سنیا انہوں نے اپنے غلط کی بنا دے شیا میں شروع تو وہ جناب جب گل میرے کو کتاب مینو انہیں آخیا یار آ گئے میں جب پڑھی نا میرا میں آخیا اچھا ویخا تو صحیح بھی امام تبری کی کتنے لکھی ہے امام تبری کی تفصیل چکی تو میں مطالعہ کر دیتا شروع خدا ولو میری گل آ کی کچھ بھی نہیں پڑھدیا پڑھدیا بار بار میں ویچا تو میں آخیا یار جی مطلب یہ سمجھتے نا یہ مطلب عبارت کا نہیں میری سمجھ سے آیا کہ امام یہ کہنا چاہتا ہے خالی مسا نہیں بھائی ہاتھ گیلا کر کے پیر کے جب ہو نہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے امام ابن جلیل تبلی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ پورے پیر کو وہ تے مسا کا مان اتو کرتے ہیں کہ پورے تو ہاتھ بھی نال ملو بھی صحیح پورے ہاتھ پھیرو اگر کسی نے ٹوٹی چکی کرتے سارے پانی لگ گیا تو ایمانے کے یقین سب پردا ملو نہیں ہونا ضروری ہے میں صاحب گل کی میں اچھا قدرتی اللہ تعالیٰ جب مدد کر لیا آئے نہایا نایا نے کثیر کی تاریخ کی کتاب وہ میں کھولی مسلم شب نے جب سبری کے حالات سامنے آ گئے انہوں نے لکھا حالات یہ جامی تو شروع کر پوٹرا ساتھ نہ دلہ نا چیز نہ چلنا ہوگا سی حاجی صاحب رہنا اللہ ہے سے شیر سے پورے دن میں اپنے زندگی شریف لکھی اپنے کھانا بار سورت تیر تکا چل جانا ہے چلیا میرا تکا ہی اتنے بھی چلے دیر میں بھی چلے میں ماں باپ میں رحم ربی اللہ تعالیٰ جنا کلام پڑے کوئی بھائی دس رہا ہے جدید خاصے کے یزید ظالم ہے یزید کمین ہے یزید بدکار ہے یزید ظالم ہے لیکن یزید کافر ہونا امام احمد کو ثابت نہیں نصف احمد خلاف کو سابق ہے ہر گرو کتاب دے مذہب کے امام دی اور تصدیق شدہ کتاب پوری دنیا دی یہ پڑھی ہوئی ہے امام احمد دیا روایت ساریا خلاف نے کوئی ایسی عبارت نہیں روایت جی یزید کا خلاف ہے معلوم ہوا جہاں یہ سہارا لیا جاتا سی جلیل نو کافر گئے تو انہوں کوئی شہادت نہیں ہوئی تو امام شافی کا نام کی لیا جائے امام مالک کا نام کی لیا جائے امام آدم ابو علیفا کا کی لیا جائے وہ توقف کرتے ہیں فراہم کرتے ہیں کوئی ثابت نہیں کسی امام سے ایسی روایت متاثرین کا اختلاف ہے تقریر فار جدید کے مسئلے کے اندر اماموں کا کوئی اختلاف نہیں جو شریعت کے امام ہوئے ہیں جنہوں نے مذہب چلتے ہیں رہے مالکی ہمری شرفی ہنفی اور سارے سارے اس گھر کے پیچھے امام انہوں کو کوئی روایت ایسی ثابت نہیں جس طرح یزید کافر ثابت ہوئے لے رکھنا امام احمد نے ایک ایسا سامنے کر دیتی ہے انہوں نے مطلب کی کتابوں بھی چوری کر دیتا ہے اور عجیب گل لیا نارے لکھن بھی رہے والے ہل اصحاب یزید نو کافر نہ کہہ لے اسے ہم بھی متفق نے یہ مطلب ہے حجاج کے بارے اختلاف ہے ہم نہیں آنا تو کافر کے مسلمان ہیں یزید کے بارے میں کیونکہ جب امام کہہ گئے ہیں کہ یزید مسلمان ہے بدکار ہے جب امام کہہ گئے اپنے امام کو کیوں کریں گے کروائی آگے یہ سمجھ کے نہیں ہے ایسے ایسے اگلی گل کروالے ایک مشہور ہو گئی نکل گئی نکل گئی تو نکل گئی مشہور ہو گئی ہو گئی اگوں تحقیق نہ کی اگلے نہ کی اگلے نہ کی نہ کی ٹر پی اس طرح دنیا پتہ کی تا امام ساڈیا لکھا امام شامی رحم اللہ نے اپنے بتاوا شامی اور اپنے خاص رسالہ شرح و عقود مفتی عقود شرح و عقود رسم مفتی کے اندر لکھا ہے کہ دس کتاباں تو ہوئی دس کتاباں تو ہوئی پڑھ کے تو فتوا نہیں دے سکتا کیوں فرمایا کئی بار نہیں ہوتا ہے ایک نے غلطی کی تھی ایک امام نے اور گیا اگلے اس کے پیچھے چار دی انہیں لکھ گیا اس کو اگلے نے وہ پیچھے چار دی انہیں لکھ دیتا اس کو اگلے نے اسی طرح لکھ دیتا وہ غلطی سو پہ کے دس سال تک لگی گئی فرمایا اسے واسطے جنہ چر فان کے صحیح قبول نہ ہوئے فرمایا مذہب کو صحیح سمجھتا نہ ہوئے اونا چیر وہ کسی دس کتابوں کا بھی حوالہ نہیں دے کے گل دے سکتا گل وہی ہوئے گی جس امام متفق ہو جائے سمجھ لیں اور باقی ایسے واقعات میں ایسے ایسے واقعات میں یہ خود ایک موضوع بن جائے گا یہ خود ایک موضوع بن جائے گا اگر بیان ہو گئے جی یہ بھی سبوت دین لگ پڑی ہے کہ واقعی فلاں امام کو پہلی غلطی ہوئی ہے تو دوجے امام کے پیچھے آئے اتباع کر کے لگے آئے تو بعد جان کے کسی نے خبردار کیا کہ وہ فلانے کو غلطی ہو گئی سی اتنے یہ مسئلہ کی نہیں ہے اگر یہ حوالے لیے تو دو تر گھنٹے کا خود موضوع ہے سمجھ نہیں آئی نہیں یزید قرار کافل کرار دا جن گلیں کی انہوں دا ثبوت کوئی مثلا جی یزید کو جب امام باغ کا سر شریف ہے تو خوش ہو کے انہیں شیر پڑے نے کا جنہ کا مطلب ہے لے تو اچھی یاد جی بدل گئی دے میرے وڈیری دے وڈیری یعنی پرلے پاسے والے ابو جہاز والے برادری والے کافر اج ہوں سوال لے کے میں کی کیتا ہے اے اے شیر دعوی جاتا ہے کہ یزید نے جدو سر شریف پہنچیا ہے امام پاک دا اس وقت خوش ہو کے انہیں یہ شیر پڑے نے جنہوں کا مطلب یہ اگر یہ پڑے نے اگر یہ شیر یزید نے پڑے نے تو پھر وہ کفر شر کرنا کافر ہو جانا توجہ ذرا کیونکہ اس گل میں کفر ہو کہنا تک ہو سکتا ہے سمجھ لگی نہیں لیکن ثبوت کوئی نہیں خود پہلے اس اختلاف ہے کہ امام صاحب کا سر شریف جدید کو گیا بھی ہے میں ہوں اگر کے حوالے پیش کرو ضرور دے قبر حشر دے سبحان اللہ ایسے مسئلے کرنے جن مسلمانوں خوف ہو گئی نصیحت ہو گئی نصیحت آستے جھوٹ بول لینا بھی بزرگ جائز سمجھا کیوں نصیحت دیا لیکن کسی مسلمان پر الزام لگانا ہاں، ہاں۔ یا کسی کو کافر کہنا واسطے لوہے کی لکھ والوں مضبوط گلا چلاوا چاہیے ایک ہوتے ہیں عقیدے عقیدے کے دو قسم ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں عقیدے قطری یقینی اسلامی اتے یقینی دلائل چاہیے ایک عقیدوں کرنی اتے گمان سے والے دلیل چاہیے آپ گزارا کر جی ایک آدھے نے سمجھو ایک آدھے نے مسلمان مومنا الزام اور مسلے اسے پھر اسلام اینی احتیاط کرتا ہے یہ احتیاط کرتا ہے دیکھو تصا خود سمجھدار ہو گواہی کے اندر اللہ نے ایک طرح کے گواہ یا ایکو طرح کا عدد تے ایکو طرح کا نہیں رکھا سارا کچھ اینا فرق رکھا سو کہ اگر ہوئے زیادہ پانی پیا تین پتا کو نہیں پانی پا کے پلی تین پتا نہیں پھر گسل کرنے گسل کرنے تو کسی بندے نے پوچھنا کوئی بدکار بندہ نہیں کلوتا ہے وہ کہتا یار پانی پا گیا استعمال کر کے وضو کر سکنا عورت گواہی دے پانی پا کے کر سکنا چوری دو ہو گئے چار چاہیے اتنے سو عورت بھی ہوگی نہ پاوے جن مرضی اللہ کی ہوگی سو کی گواہی نہیں منی جا سکتی کہنے جہاں مرضی اٹھ کے گواہی شروع کر دیں نہیں فرمائی بولو بار سورت کی گل کر لگا سان چار گوا پانچ منٹ رہ گئے محرم ان شاء اللہ گل ٹورا گل کر رہے سن بعض اوقات ایک کتاب دو کتاب دس تک بھی چڑ پہ انہوں نے فتوا نہیں چل سکتا سمجھ نہیں لگی فتوا بہت مشکل ہے شرح بیان کرنی بہت اور ارشاد احبا اہبا تھا ناچار اس راہ پڑا جانا میں جان میں اتنے بہ گیا جس لئے اس مشکلات نو ویک جی وہ کرتا کاش میں اپنے پاس سر توڑ کے اللہ کرتا رہتا میں ریڑھی لا کے اپنا گزارا کر لینا لیکن اس کام نہ پڑتا ایڈا مشکل کام ہے قسم خدا دی اس دنیا پل سراب پہ چلنا اس کی ہوئی اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ نے اللہ نے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے حقوق ایڈے ایڈے سخت نے کسی پاس زبان تیرگی نہیں تو بندہ لیا وہی گل امام ابو حلیفہ سرکار نے جی بچے نے کی آپ جا رہے ہیں بارش ہو رہی ہے بال بھی جا رہا ہے آپ فرمانے کے پتر دھیان کرے تلک نہ جانے وہ اخبار اقبال ہے سرکار میں تلکیا کچھ نہیں تھی دھیان کرے تھی نہ تلک جایا جی تھے تلکیا نال تو میں تلک جانی جی میں حیران بہت اوکھا کام ہے یہ سولی آنا ہوتا تھا نا یہ سولی میں رکھے چترو کے اندر سٹ دیا گیا خوشی نال آؤں گا خوشی نال بہن کی جگہ ہی نہیں ہاں پڑھنا چاہتا ہے بڑے بڑے امام اتنے بہتے سن تو رنگ انہوں نے پیلے پی جاتے سن خون سک جاتے سن زبان سک جی سن منہ خوش ہو جاتے سن کہ یار کتنے بہن لگے ہیں تو کی بیان کریے مت کر جائیے کسی تھان کو تیرا پڑھ لگے جڑا مرضی بات جنا حضرات نے گل لکھی کہ وہ کافر سی فلاں فلاں کفر انہیں نے ہیں میں کسمیا کہہ رہا کوئی روایت نال کوئی نقل نال ثابت نہیں ہوتا پہلے تھڈو اس اختلاف ہے کہ سارے شریف پہنچیا کہ نہیں جی پہنچیا ہے تے روایت یہ آخنا کہ انہیں شیر اس موقع سے پڑھے نے تو خوش ہوا ہے یہ روایت ثابت کوئی نہیں محدث صاحب نے کثیر اب بجائے والے نیا لکھنے نے پہ فرمایا جیت جدید نے یہ شیر پڑھے لانتی کافر ہونے شک ہوئی جی فرمایا نہیں پڑے تو ہر جنہیں چور کے وہ سکتے ہیں یہ لانتی ہونے کو شک لگا ہاں جی ایسے ٹانکے لگے نے دوائی خدا دی پر پہلو دس گیا کہ جدید کے بارے میں کوئی ادھر ہدا ٹپ جان والے کوئی ادھر ٹپ جان والے کوئی ایڈے لہنچی بنے نے انہیں آخر کھڈو ہے خدا ہے نبی کوئی این ٹپ گئے انہیں آخر کھڈو ہے ہی کا نہیں بول دیتے کوئی ایسی بھی ہے لیکن یہاں ضرور آخر اشتہار نہیں پتا ہے کافر ہونا ثابت نہیں ہوتا اور جنا امام اگے اگلے جمع ان شاء اللہ روایت حوالے بھی سابت گا دوسرے امام تو کوئی کفر کا سابت نہیں ہوتا صرف امام محمد کا مسئلہ سی وہ سن دس ہے تو سابت ہوں ہی نہیں ادھر میری گل سنو پتا گل کی ہوتی جس سنٹے ہوتے ہیں سان پتا ہوں یہ سارے ایک لینی جی میں کسی فرق ہے کوئی ہے ہے ہے کوئی کوئی چوکھا بڑا تیز آتا وہ دے دے سکتا سکتا نہیں یہ سانو پتا سننے کی فرق اتوں تک سنی اتنے کا سنی اتنے تک سنی دن مطلب دوروں دور سنی جانا پھر سن کے سمجھنے والے بھی سارے ایک بجے واٹھا نہیں سمجھ سمجھ پاؤنی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ گل ہو رہی سی وہ سو گیا ادھی ہو گئی سی ادھی سی وہ جا گیا ادھی سونے لی ہر ادی گروپ جیسے گھر مشہور ہے قرآن فرما ہے بلا تک روسالا تم سکارا ہوں اسی طرح عالم بیان کر رہا سی وہ کہہ نماز کے قریب مر جاؤ نشے کی حالت میں توجہ ہوں ایک بندہ انہیں یہ تو سنیا نماز کے قریب مت جاؤ شریف کہہ لو لوگ پاوے پیر کہہ لو وہ کی کام ہوتا ہے کام ہوتا ہے جو آیا سو لا دینا جو آیا سو ڈا دین ٹکرا آنے نہیں ہاں۔ یہ ہوں چیفا نے پیچا کام خراب کر دیا گل پہنچ گئی کسور اپنا با کسی اپنے دینا میں بیان کیا سمجھ آئی کوئی نہ باہر نکلا شرم کرنی چاہیے پہلا تحقیق بار بار گل سننے اگر لال سمجھ آئی غلط دیر چ گئی پوچھے یار تصا ایویں آخیا سی مینو یہ نہیں سمجھ آئی آپ اگلا دس کر سکتا ہے بے شک اگلا تسیم کر سکتا ہے کہ یار اتنی نہیں سی لیکن اس طرح کرنا کہ جو آ جائے اسی طرح پہنچا دینا بہت بڑا ظلم ہے سمجھا ساریا ایک جیسیا نہیں ہوں باقی کئی آخر گے یزید یزید جمے ہو گئے کی کردیا تھکتا ہے میرے خیال میں میں جزید کر گیا اگلے تریف گیا جہا پہلا جلیدی تریف میں اگلے جمعے یہ بھی شروع کر دینا جی بٹکیا نہ متا گے سمجھتا ہے تریف ہے سیم ہے تریف میں وہ بھی شروع کر دیا پتا جائے گا کہ تریف ہوں گی